سیدنا حنزلہ کاتب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ نمازوں کے رکو سجود اور اوقات کی اچھی طرح حفاظت کی اور یہ جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا ایک روایت میں ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہے وہ ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتا ہے تو وہ آگ پر حرام ہو جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار باون مسند احمد